حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ہم نے آپ کو یہ فرماتے سنا اعوذ باللہ منکا یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر آپ نے تین دفعہ فرمایا العنک بلعنت اللہ یعنی میں تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لانت بھیجتا ہوں نیز آپ نے اپنا ہاتھ آگے کو پڑھایا گوئے کہ کوئی چیز پکڑ رہے ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے آج آپ کو نماز میں ایسے الفاظ کہتے سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنے اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ آپ نے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک بھڑکتا ہوا شولہ لے کر آیا تھا تاکہ میرے چہرے پر ڈال دے تو میں نے تین دفعہ کہا اعوذ باللہ من کا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر میں نے کہا العنق بلعنت اللہ میں تجھ پر اللہ کی لانت بھیجتا ہوں لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا تین دفعہ ایسا ہوا آخر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا اللہ کی قسم اگر میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا نہ کی ہوتی تو اسے ستون سے باندھ دیا جاتا اور صبح اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سولہ